جمعہ کا خطبہ اسلامی جذبات کو ابھارنے ایمان کو تازہ رکھنے اور تذکر و یاد دہانی کے فریضے کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ انجام دینے کے لیے جمعہ کا خطبہ انتہائی مؤثر اور منظم ذریعہ ہے فطری انداز میں ہر ہفتے مسلمانوں کو ان کے فرائض یاد دلانے دین کے تقاضے سمجھانے اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کی تڑپ کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا دینی انتظام ہے جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی لیکن اس سے خاطر خواہ فائدہ آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ سامعین کو ان کی اپنی زبان میں بھی خطاب کریں جہاں تک خطبہ ثانیہ کا تعلق ہے تو وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے البتہ پہلا خطبہ آپ اس زبان میں بھی دیں جس سے سامعین واقف ہوں اچھا تو یہ ہے آپ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے تقاضوں پر مختصر اور جامع تقریر بطور خود تیار کریں اور ہر ہفتے تسلسل اور ترتیب کے ساتھ ذہن کو بنانے اور عمل پر ابھارنے کی کوشش کریں لیکن کسی وجہ سے اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ کوئی بھی عربی خطبہ پڑھ کر اس کا معنی خیز ترجمہ اس زبان میں بھی پیش کریں جس کو سامعین سمجھتے ہوں عربی خطبے کے انتخاب میں بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا راشدین کا کوئی خطبہ منتخب کریں ذیل میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند خطبے نقل کرتے ہیں ایک تو وہ تاریخی خطبہ ہے جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلے جمعہ کو دیا تھا اور دوسرا وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑے بلیغ انداز میں ابھارا ہے کہ وہ قرآن سے گہری وابستگی پیدا کریں اور برابر اس میں غور و فکر کرتے رہیں اس لیے کہ اس سے تعلق جوڑے بغیر دین سے تعلق قائم رکھنا ممکن نہیں مدینہ میں پہلا خطبہ الحمد للہ احمد و استعین و استغفر و استحدی و اومن ولا اکفر و اومین فرح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودلالة من الناس وانقطاع من الضمان ودنو من الصاع وقرب من العجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاهذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرًا وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه أو صدق على ما تبغون من أمر الآخرة ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيها بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أعمدا بعيدا ويحذركم الله والله رعوف بالعباد والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته ويوقي سخطه وإن تقوى الله يبيض وجوه ويرضي الرب ويرفع الدرجات خذوا بحبلكم ولا تفرطوا في جنب الله وقد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه یمل کو منسی ولا یمل منہ اللہ اکبر ولا کو بارہ سفر نمبر دو سو پچپن شکر و تعریف اللہ کے لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس سے مدد چاہتا ہوں اس سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس سے ہدایت کا خواستگار ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا اور اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو اس سے کفر کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو خدا نے ہدایت نور اور نصیحت دے کر ایسے دور میں رسول بنایا جبکہ مدت دراز سے رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند تھا حقیقی علم کی روشنی ماند پڑ چکی تھی گمراہی کا دور دورہ تھا نظام ہستی درہم برہم ہو رہا تھا قیامت سروں پر آ گئی تھی اور ہر شخص کی اجل اس کے سر پر منڈلا رہی تھی پس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ہدایت یاب ہوا اور جس نے رسالت کا انکار کر کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا اور کوتاہ اندیشی میں گھر گیا اور راہ حق سے بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہتر سے بہتر نصیحت کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسے ذخیرۂ آخرت فراہم کرنے پر ابھارے اور خدا سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے بس اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس نے اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے اس سے بہتر نہ کوئی اور وصیت ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی اور یاد دہانی ہو سکتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا تقوی بندے کے لیے جو خدا سے ڈرتے لرزتے زندگی گزارے آخرت کے حسن انجام کا حقیقی معاون ہے جس کی تم خواہش مند ہو اور جو شخص خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی کے خاطر خدا سے اپنے معاملے کو کھلے چھپے ہر حال میں درست کرے تو اس کا فوری صلح دنیا میں یہ ہے کہ وہ نیک نام ہوگا اور موت کے بعد اس گھڑی میں وہ مالا مال ہوگا جب کہ ہر شخص اپنے ان نیک اعمال کا انتہائی محتاج ہوگا جو اس نے اس وقت کے لیے کیے ہوں گے اور ان کے سوا جو برے اعمال ہوں گے ان کے بارے میں وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ اعمال مجھ سے انتہائی دور ہوتے اور خدا تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کا قول سچا ہے اور وعدہ وفا ہو کر رہتا ہے کہ یہ بات ہو کر رہے گی کیونکہ خود وہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میرے حضور بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں پس خدا سے ڈرتے رہو دنیا اور آخرت کے سارے کھلے اور چھپے معاملات میں حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کے غضب سے ڈرتا ہے خدا اس کے گناہوں کو اسے جھاڑ دیتا ہے اور اس کے عجر کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا ہے اور جو اس سے ڈرتا رہا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور اچھی طرح جان لو کہ خدا کا خوف بندہ کو اس کے خفگی سے دور رکھتا ہے اس کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے اور اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کا تقوی چہروں کو روشن کرنے اور بارونک بناتا ہے اور مالک کو اپنے بندے سے خوش رکھتا ہے اور بندے کے مرتبے کو بلند کرتا ہے دیکھو اپنے اپنے نصیب کی نیکیاں سمیٹ لو اور خدا کی جناب میں ہرگز کوتاہی کو تاہی نہ کرو جبکہ اس نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دے کر اپنا سیدھا راستہ تم پر واضح فرما دیا ہے تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں بس تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو جیسا کہ اس نے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کی راہ میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے بس خدا کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو اور آج کے بعد آنے والے کل کے لیے عمل کرتے رہو کیونکہ جو بندہ اپنے اور اپنے خدا کے مابین معاملہ کو سنوار لیتا ہے خدا اس کے لیے ان سارے معاملات میں کافی ہو جاتا ہے جو اس کے اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں اس لیے کہ خدا ہی بندوں کے فیصلے فرماتا ہے بندے اس کا فیصلہ نہیں کرتے وہ انسانوں کی ہر چیز کا مالک ہے اور انسان کے قبضے میں اس کی کوئی چیز نہیں وہ سب سے بڑا ہے اور قوت و طاقت صرف اسی کے پاس ہے قرآن پاک سے شغف کی تلقین ان الحمد للہ احمد ہُوا له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على سواه من أحاديث الناس إنه أصدق الحديث وأبلغه حب من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عليه قلوبكم ولا تقسوا عليه قلوبكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتقوا الله حق تقاته وصدقوا صالح ما تعملون بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم والسلام عليكم ورحمة الله إعجاز القرآن بلا شبہ شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے میں اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں اس سے مدد چاہتا ہوں اور ہم اس کے دامن افو میں پناہ چاہتے ہیں نفس کی شرارتوں سے اور مالیوں کی پاداش سے جس کو خدا ہدایت دے اور وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو واقعی ہدایت کا طالب ہو تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو خدا راہ راست سے بھٹکا دے اور وہ اسی کو بھٹکاتا ہے جو راہ راست کا طالب نہیں ہوتا تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہتر کلام خدا کی کتاب ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل میں کتاب اللہ کی رونق ہے اور جس کو کفر کے بعد اللہ نے اسلام سے مشرف فرمایا اور جس نے سارے انسانی کلام کو چھوڑ کر خدا کی کتاب کو اپنے لیے منتخب فرمایا بے شک خدا کا کلام سراسر سچائی ہے انتہائی پر اثر ہے جو اس سے شغف رکھے تم بھی اس سے محبت رکھو اور اپنے قلوب کی ساری توجہ کے ساتھ خدا سے حقیقی محبت پیدا کرو اور اس کے کلام کی تلاوت اور اس کے یاد سے کبھی نہ اکتاؤ اور نہ کبھی تمہارے قلوب کلام اللہ کی طرف سے بے نیاز اور سخت ہوں بس خدا ہی کی بندگی کرو کسی کو اس کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ بناؤ اور اس سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور اپنے نیک اعمال کی تصدیق زبان سے بھی کرتے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 من المهاجرين والأنصار خصوما على أفضل البشر خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى عنهما وعلى ولديه السعيدين سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر